لباس کے آداب نمبر ایک لباس ایسا پہنیے جو شرم و حیا غیرت و شرافت اور جسم کی سطر پوشی اور حفاظت کے تقاضوں کو پورا کرے اور جس سے تہذیب و سلیقہ اور زینت و جمال کا اظہار ہو قرآن پاک میں خدا تعالی نے اپنی اس نعمت کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھاکے اور تمہارے لیے زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو ریش دراصل پرندے کے پروں کو کہتے ہیں پرندے کے پر اس کے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہیں اور جسم کی حفاظت کا بھی عام استعمال میں ریش کا لفظ جمال و زینت اور عمدہ لباس کے لیے بولا جاتا ہے لباس کا مقصد زینت و آرائش اور موسمی اثرات سے حفاظت بھی ہے لیکن اولین مقصد قابل شرم حصوں کی سطر پوشی ہے خدا نے شرم و حیا انسان کی فطرت میں پیدا فرمائی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے جنت کا لباس فاخرہ اتروایا گیا تو وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے جسموں کو ڈھانپنے لگے اس لیے لباس میں اس مقصد کو سب سے مقدم سمجھیے اور ایسا لباس منتخب کیجئے جس سے سطر پوشی کا مقصد بخوبی پورا ہو سکے ساتھ ہی اس کا بھی اہتمام رہے کہ لباس موسمی اثرات سے بھی جسم کی حفاظت کرنے والا بھی ہو اور ایسے سلیقے کا لباس ہو جو زینت و جمال اور تہذیب کا ذریعہ ہو ایسا نہ ہو کہ اسے پہن کر آپ کوئی عجوبہ یا کھلونا بن جائے اور لوگوں کے لیے ہنسی اور دل لگی کا موضوع مہیا ہو جائے نمبر دو لباس پہنتے وقت یہ سوچئے کہ یہ نعمت ہے جس سے خدا نے صرف انسان کو نوازا ہے دوسری مخلوقات اس سے محروم ہے اس امتیازی بخشش و انعام پر خدا کا شکر ادا کیجئے اور اس امتیازی انعام سے سرفراز ہو کر بھی کبھی خدا کی ناشکری اور نافرمانی کا عمل نہ کیجیے لباس خدا کی ایک زبردست نشانی ہے لباس پہنے تو اس احساس کو تازہ کیجیے اور جذبات شکر کا اظہار اس دعا کے الفاظ میں کیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سکھائی ہے نمبر تین بہترین لباس تقوا کا لباس ہے تقوا کے لباس سے باطنی پاکیزگی بھی مراد ہے اور ظاہری پرہیزگاری کا لباس بھی یعنی ایسا لباس پہنیے جو شریعت کی نظر میں پرہیزگاروں کا لباس ہو جس سے کبر و غرور کا اظہار نہ ہو جو نہ عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت کا ذریعہ ہو اور نہ مردوں کے لیے عورتوں سے مشابہت کا ایسا لباس پہنیے جس کو دیکھ کر محسوس کیا جا سکے کہ لباس پہننے والا کوئی خدا ترس اور بھلا انسان ہے اور عورتیں لباس میں ان حدود کا لحاظ رکھیں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں اور مردانہ حدود کا لحاظ کریں جو شریعت نے ان کے لیے مقرر کی ہیں نمبر چار نیا لباس پہنے تو کپڑے کا نام لے کر خوشی کا اظہار کیجئے کہ خدا نے اپنے فضل و کرم سے یہ کپڑا عنایت فرمایا اور شکر کے جذبات سے سرشار ہو کر نیا لباس پہننے کی وہ دعا پڑھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا کپڑا امامہ کرتا یا چادر پہنتے تو اس کا نام لے کر فرماتے اللہم لک الحمد انت کسوتنی اسألک خیرہ وقیر ما سنع لہ وعوذ بک من شر وشر ما سنع لہ ابو داود خدایا تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ لباس پہنایا میں تجھ سے اس کے خیر کا قاہا ہوں اور اس کے مقصد کے اچھے پہلو کا جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اس لباس کی برائی سے اور اس کے مقصد کے اس برے پہلو سے جس کے لیے یہ بنایا گیا ہے دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا بخشا ہوا لباس انہی مقاصد کے لیے استعمال کروں جو تیرے نزدیک پاکیزہ مقاصد ہیں مجھے توفیق دے کہ میں اس سے اپنی سطر پوشی کر سکوں اور بے شرمی بے حیائی کی باتوں سے اپنے ظاہر و باطن کو محفوظ رکھ سکوں اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے میں اس کے ذریعے اپنے جسم کی حفاظت کر سکوں اور اس کی زینت و جمال کا ذریعہ بن سکوں کپڑے پہن کر نہ تو دوسروں پر اپنی بڑائی جتاؤں نہ غرور اور تکبر کروں اور نہ تیری اس نعمت کو استعمال کرنے میں شریعت کے ان حدود کو توڑوں جو نے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے مقرر فرمائی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نئے کپڑے پہنے اگر وہ گنجائش رکھتا ہو تو اپنے پرانے کپڑے کسی غریب کو خیرات میں دے دے اور نئے کپڑے پہنتے وقت یہ دعا پڑھے الحمد للہ عورتی و اتجمل فی حیاتی ساری تعریف اور حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے جس سے میں اپنی سطر پوشی کرتا ہوں اور جو اس زندگی میں میرے حسن و جمال کا بھی ذریعہ ہے جو شخص بھی نیا لباس پہنتے وقت یہ دعا پڑے گا خدا تعالیٰ اس کو زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھے گا ترمیزی نمبر پانچ کپڑے پہنتے وقت سیدھی جانب کا خیال رکھیے قمیص کرتا شیروانی اور کوٹ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھی آستین پہنے اور اس طرح پائجامہ وغیرہ پہنے تو پہلے سیدھے پیر سے پائچا ڈالیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قمیص پہنتے تو پہلے سیدھا ہاتھ سیدھی آستین میں ڈالتے اور پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں ڈالتے اس طرح جب آپ جوتا پہنتے تو پہلے سیدھے پاؤں سیدھے جوتے میں ڈالتے پھر الٹا پاؤں الٹے جوتے میں ڈالتے اور جوتا اتارتے وقت پہلے الٹے پاؤں جوتے میں سے نکالتے پھر سیدھا پاؤں نکالتے نمبر کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجیے ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی موزی جانور اور خدا نخواستہ کوئی ایزا پہنچائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے پہلا موزہ پہننے کے بعد جب آپ نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوا جھپٹا اور موزا اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا موزا جب اونچائی سے نیچے گرا تو اس کے گرنے کی چوٹ سے اس میں ایک سانپ دور جا پڑا یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے نمبر سات لباس سفید پہنیے سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سفید کپڑے پہنا کرو یہ بہترین لباس ہے سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑے میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس میں ذرا سا داغ دھبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جائے گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لے گا اور اگر کوئی رنگین کپڑا ہو تو اس پر داغ دھبے جلد نظر نہ آ سکیں گے اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ ہو سکے گی صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہنا کرتے تھے یعنی آپ نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اس کے پہننے کی ترغیب دی نمبر آٹھ پائجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹکنوں سے اونچا رکھیے جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پائجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالی قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کرے گا بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دے گا حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں ارشاد فرمایا ایک وہ جو غرور و تکبر میں اپنا تہبن ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکاتا چاہتا ہے مسلم حضرت عبید بن خالد اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا کہ میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا اپنا تہبند اوپر اٹھا لو کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو فوراً میری نگاہ آپ کے تہبند پر پڑی میں نے دیکھا کہ آپ کا تہبند نصف پنڈلی تک اونچا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ ٹکنوں سے اونچا پائجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ رہ جاتا ہے بڑا ہی معنی خیز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہوگا پاک صاف نہ رہ سکے گا اور یہ بات ذوق تہارت اور نظافت پر نہایت گرا ہے پھر ایسا کرنا کبر و غرور کی وجہ سے ہوتا ہے اور کبر و غرور باطنی گندگی ہے اور اگر یہ مصلیحتیں نہ بھی ہوں تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ابو داود کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا مومن کا تہبند آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے اور اس کے نیچے ٹکنوں تک ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں لیکن ٹکنوں سے نیچے تہبند کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا اور جو شخص غرور اور گھمن میں اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکا آئے گا قیامت کے دن خدا اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا نمبر نو ریشمی کپڑا نہ پہنیے یہ عورتوں کا لباس ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس اس کو کو دنیا میں میں پہنے گا گا وہ آخرت نہ پہن سکے بخاری و مسلم ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اور اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو اس سے معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے اسی لیے آپ نے حکم دیا کہ خواتین کے لیے دوپٹے بنا دو ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا ہے نمبر دس عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنے جس سے بدن جھلکے اور ایسا چست لباس پہنے جس سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو اور کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آبرو باختہ عورتوں کو عبرت ناک انجام کی خبر دی ہے وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں دوسروں کو رجھاتی ہیں اور خود دوسروں پر ریجتی ہیں ان کے سر ناز سے بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح تیڑے ہیں یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پائیں گی اس حال میں کہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے ایک بار حضرت اسما باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ سامنے آئی تو آپ نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا اسما جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کے جسم کا کوئی حصہ نظر آئے نمبر گیارہ تہبند اور پائے جامہ وغیرہ پہننے کے بعد بھی ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو اور تہبند میں ایک زانو اٹھا کر اکڑاؤں نہ بیٹھو اور بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکیں اور چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر نہ رکھو کہ اس طرح بھی ستر پوشی میں بد احتیاطی کا اندیشہ ہے نمبر لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ اختیار نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے ان مردوں پر لانت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا رنگ اختیار کریں اور ان عورتوں پر بھی لانت فرمائی ہے جو مردوں کا سا ڈرنگ ڈھنگ اختیار کریں بخاری حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لانت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے اور اس عورت پر لانت فرمائی ہے جو مرد کا سا لباس پہنے ابو داود ایک بار حضرت عائشہ سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے جوتے پہنتی ہے تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت فرمائی ہے جو مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں نمبر تیرہ خواتین دوپٹے اوڑھنے کا اہتمام کریں اور اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھیں دوپٹہ ایسا باریک نہ اوڑھیں جس سے سر کے بال نظر آئیں دوپٹے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے قرآن پاک میں خدا تعالی کا ارشاد ہے بِقُمُورِهِنَّ عَلَى اور اپنے سینوں پر اپنے دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ آئی آپ نے اس میں سے کچھ حصہ پھاڑ کر دہیا کلبی کو دیا اور فرمایا کہ اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر تم اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو ڈپٹا بنانے کے لیے دے دو مگر ان سے کہہ دینا کہ اس کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے کتاب و سنت کی اس سری ہدایات کو پیش نظر رکھ کر احکام الہی کے مقصد کو پورا کیجیے اور چار گرہ کی پٹی کو گلے کا ہار بنا کر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق نہ اڑائیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ حکم نازل ہوا تو عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے نمبر چودہ لباس ہمیشہ اپنی وسعت اور حیثیت کے مطابق پہنیے نہ ایسا لباس پہنیے جس سے فخر و نمائش کا اظہار ہو اور آپ دوسروں کو حقیر سمجھ کر اترائیں اور اپنی دولت مندی کی بے نمائش کریں اور ایسا لباس پہنیے جو آپ کی وسعت سے زیادہ قیمتی ہو اور آپ فضول خرچی کے گناہ میں مبتلا ہوں اور نہ ایسے شکستہ حال بنے رہیں کہ ہر وقت آپ کی صورت سوال بنی رہے اور سب کچھ ہونے کے باوجود آپ محروم نظر آئیں بلکہ ہمیشہ اپنی وسعت و حیثیت کے لحاظ سے موزوں اور باسلیقہ اور صاف ستھرے کپڑے پہنیے بعض لوگ پھٹے پرانے اور پیون لگے کپڑے پہن کر شکستہ حال بنے رہتے ہیں اور اس کو دینداری سمجھتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ وہ ان لوگوں کو دنیا دار سمجھتے ہیں جو صاف ستھرے سلیقے والے کپڑے پہنتے ہیں حالانکہ دینداری کا یہ تصور سراسر غلط ہے حضرت ابو الحسن علی شازلی ایک بار نہایت ہی عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے کسی شکستہ حال صوفی نے ان کے اس ٹھاٹ باٹ پر اعتراض کیا کہ بھلا اللہ والوں کو ایسا بیش بہا لباس پہننے کی کیا ضرورت حضرت شازلی نے جواب دیا بھائی یہ شان و شوکت عظمت و شان والے خدا کی حمد و شکر کا اظہار ہے اور تمہاری یہ شکستہ حال صورت سوال ہے تم زبان حال سے بندوں سے سوال کر رہے ہو دراصل دین داری کا انحصار نہ پھٹے پرانے پیون لگے گھٹیا کپڑے پہننے پر ہے اور نہ لباس فاخرہ پہننے پر دینداری کا دار و مدار آدمی کی نیت اور صحیح فکر پر ہے صحیح بات یہ ہے کہ آدمی ہر معاملے میں اپنی وسعت اور حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے اعتدال اور توازن کی روش رکھے نہ شکست صورت بنا کر نفس کو موٹا ہونے کا موقع دے اور نہ زرق برق لباس پہن کر فقر و غرور دکھائے حضرت ابو العلا حوض کے والد اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت میرے جسم پر نہایت ہی گھٹیا اور معمولی کپڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے پاس مال و دولت ہے میں نے کہا جی ہاں دریافت فرمایا کس طرح کا مال و دولت ہے میں نے کہا کہ خدا نے مجھے ہر قسم کا مال دے رکھا ہے اونٹ بھی ہیں گائے بھی ہیں بکریاں بھی ہیں گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا نے تمہیں مال و دولت سے نواز رکھا ہے تو اس کے فضل و احسان کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے تمہیں سب کچھ دے رکھا ہے تو پھر تم نے ناداروں اور فقیروں کی طرح اپنا حلیہ کیوں بنا رکھا ہے یہ تو خدا کی ناشکری ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی غرض سے ہمارے یہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس کوئی کنگا نہیں ہے جس سے یہ اپنے بالوں کو درست کر لیتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا جس نے میلے کپڑے پہن رکھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس آدمی کے پاس وہ چیز یعنی صابن وغیرہ نہیں ہے جس سے یہ اپنے کپڑے دھو لیتا ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرا لباس نہایت عمدہ ہو سر میں تیل لگا ہوا ہو جوتے بھی نفیس ہوں اسی طرح اس نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا یہاں تک کہ اس نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میرا کوڑا بھی نہایت عمدہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو سنتے رہے پھر فرمایا یہ ساری ہی باتیں پسندیدہ ہیں اور خدا اس لطیف ذوق کو اچھی نظر سے دیکھتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ تکبر اور غرور ہے کہ میں نفیس اور عمدہ کپڑے پہنوں آپ نے ارشاد فرمایا نہیں بلکہ یہ خوبصورتی ہے اور خدا اس خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ہی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں دونوں کپڑے پہن لیا کرو یعنی پورے لباس سے آراستہ ہو جایا کرو خدا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی حضوری میں آدمی اچھی طرح بند سور کر جائے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ذرہ بر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا ایک شخص نے کہا کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے عمدہ ہوں اس کے جوتے عمدہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا خود صاحب جمال ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے یعنی عمدہ نفیس پہننا غرور نہیں ہے غرور تو دراصل یہ ہے کہ آدمی حق سے بے نیازی برتے اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھے مسلم نمبر پندرہ پہننے اوڑھنے اور بناؤ سنگار کرنے میں بھی ذوق اور سلیقے کا پورا پورا خیال رکھیے گریباں کھولے کھولے پھرنا الٹے سیدھے بٹن لگانا ایک پائجامہ چڑھانا اور ایک نیچا رکھنا اور ایک جوتا پہنے چلنا یا الجھے ہوئے بال رکھنا یہ سب ہی باتیں ذوق اور سلیقے کے خلاف ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھے تھے کہ اتنے میں ایک شخص مسجد میں آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ جا کر اپنے سر کے بال اور داڑی کو سنوارو چنانچہ وہ شخص گیا اور بالوں کو بنا سنوار کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ زینت و آرائش اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی کے بال الجھے ہوئے ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے گویا وہ شیطان ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جوتا پہن کر کوئی نہ چلے یا دونوں پہن کر چلو یا دونوں اتار کر چلو اور اسی حدیث کی روشنی میں علماء دین نے ایک آستین اور ایک موزہ پہننے کی بھی ممانعت فرمائی ہے نمبر سولہ سرخ اور شوخ رنگ زرق برق پوشاک اور نمائشی سیاہ اور گیراو کپڑے پہننے سے بھی پرہیز کیجیے سرخ اور شوق رنگ اور زرق برق پوشاک عورتوں ہی کے لیے مناسب ہے اور ان کو بھی حدود کا خیال رکھنا چاہیے رہ نمائشی لمبے چوڑے جچے یا سیاہ اور گیراو جوڑے پہن کر دوسروں کے مقابلے میں اپنی برتری دکھانا اور اپنا امتیاز جتانا ہو یہ سراسر کبر و غرور کی علامت ہے اسی طرح ایسے عجیب و غریب اور مذہقہ خیز کپڑے بھی نہ پہنے جس کے پہننے سے آپ قوم و قہ عجوبہ بن جائیں اور لوگ آپ کو ہنسی اور دل لگی کا موضوع بنا لیں نمبر سترہ ہمیشہ سادہ باوقار اور مہذب لباس پہنے اور لباس پر ہمیشہ اعتدال کے ساتھ خرچ کیجیے لباس میں عیش پسندی اور ضرورت سے زیادہ نزاکت سے پرہیز کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عیش پسندی سے دور رہو اس کے لیے خدا کے پیارے بندے عیش پسند نہیں ہوتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے وسعت اور قدرت کے باوجود محض خاک اور آجزی کی غرض سے لباس میں سادگی اختیار کی تو خدا اس کو شرافت اور بزرگی کے لباس سے آراستہ فرمائے گا صحابہ کرام ایک دن بیٹھے دنیا کا ذکر فرما رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس کی سادگی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے بہت سے بندے جن کی ظاہری حالت نہایت ہی معمولی ہوتی ہے بال پریشاں اور غبار میں الٹے ہوئے کپڑے معمولی اور سادہ ہوتے ہیں لیکن خدا کی نظر میں ان کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو خدا ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے اس قسم کے لوگوں میں سے ایک برہ بن مالک بھی ہے نمبر اٹھارہ خدا کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ان ناداروں کو بھی پہنائیے جن کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہ ہو اب یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو کپڑے پہنا کر اس کی تن پوشی کرے تو خدا تعالی قیامت کے روز جنت کا سبز لباس پہنا کر اس کی تن پوشی فرمائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان نے اپنے مسلمان بھائی کو کپڑے پہنائے تو جب تک وہ کپڑے پہننے والے کے بدن پر رہیں گے پہنانے والے کو خدا اپنی نگرانی اور حفاظت میں رکھے گا نمبر انیس اپنے ان نوکروں اور قادموں کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنائیے جو شب و روز آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اور غلام تمہارے بھائی ہیں خدا نے ان کو تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے بس تم میں سے جس کسی کے قبضے تصرف میں خدا نے کسی کو دے رکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو وہ خود کھاتا ہے اور اسے وہی لباس پہنائے جو وہ خود پہنتا ہے اور اس پر کام کا اتنا ہی بوجھ ڈالے جو اس کے سہارے سے زیادہ نہ ہو اور اگر وہ اس کام کو نہ کر پا رہا ہو تو خود اس کے کام میں اس کی مدد کرے و مسلم